السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 521 یہ بھی 2 این 1 سبق ہے عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا فقال رجل من اشراف الناس هذا هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا من ملء الارض مثل هذا الحدیث رواہ البخاری یہ حدیث جو عربی کے جملے ہیں اسے دھیان سے سننے کی کوشش کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں اللہ نے بہت بہت بہت برکت رکھی ہے اور بہت نور رکھا ہے ترجمہ سنیے حضرت سہل ابن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے انہوں نے فرمایا حضرت بڑا سیٹھیا ہے اور بہت عزت والا ہے بہت اونچا مال والا ہے اور اللہ تعالی کی قسم ایسا ہے کہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو فوراً لڑکیاں قبول کر لیں ماں باپ قبول کر لے انکار نہ کرے اور کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے بہت اونچا آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری شخص کے بارے میں کیا رائے ہے اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بےچارا ایک مسلمان فقیر ہے اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہ کرے کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کہیں تو اس کی بات نہ سنی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہلے شخص جیسو سے اگر پہلے شخص جیسو سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ فقیر مسلمان بہتر ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے لیکن وہ جو پہلا آدمی تھا علماء نے لکھا ہے وہ بے دین تھا اگر کسی کو اللہ دین بھی دے مال بھی دے عزت بھی دے مقام بھی دے اور اللہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ اپنے مال کو خرچ بھی کر رہا ہے اور اللہ اسے علم بھی دے تو یہ تو بہت اونچی چیز ہے یہ ذہن میں رکھنا یہ یہ فضیلتیں جو ہوتی ہیں جزی فضیلتیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کے پاس اللہ نے خوب دین دیا ہے خوب دیندار ہے خوب خرچ بھی کرتا ہے حج مرے بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب مال بھی دے رہا ہے خوب خود اس کا خوب مقام بھی ہے جیسے عبد ابن عوف تھے حضرت عثمان تھے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام تھے کہ اللہ نے خوب مال دیا تھا اور اللہ نے نبوت بھی دی تھی تو ان کا درجہ اونچا رہے گا یہ ذہن میں رکھنا ہمارے زمانے میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے خوب مال دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوب علم بھی دیا ہوتا ہے اور اللہ نے خوب دینداری سے بھی نوازا ہوتا ہے اور پھر ان کی سفارش بھی کی جاتی ہے ایک اسی جگہ پیغام ڈالیں تو بات بھی مانی جاتی ہے تو ان لوگوں کا درجہ اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ تعالیٰ خوب عزت کے ساتھ رکھے خوب وقار کے ساتھ رکھے اور خوب جو ہے ترقی عطا فرمائے آج جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کر دیجئے پڑھیے میرے ساتھ رب رحم ہوما کما ربیانی صغیرہ یہ ماں باپ کے لیے دعا ہو گئی جو نیک ہوگا وہی ماں باپ کے لیے دعا کرے گا صالح یدعولا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو دعا چاہے ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے بھی ہوگی چاہے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہوگی پڑھ لیں ایک مرتبہ رب رحم ہوما کما رب یعنی سغیرہ آمین آمین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین